سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے حدیث نمبر اٹھائیس سو ستاون مسند احمد